ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آپ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی پھر آپ نے مجھ سے فرمایا ابو موسا تم دروازے پر رہو کوئی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونے پائے پھر ایک شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر ہوں تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو چنانچہ وہ اندر آئے اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دی پھر ایک دوسرے شخص آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا عمر ہوں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عمر اجازت مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو چنانچہ میں نے دروازہ کھول دیا وہ اندر آ گئے اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دے دی پھر ایک تیسرے شخص آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کون ہے تو انہوں نے کہا عثمان ہوں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عثمان اجازت مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو ساتھ ہی ایک آزمائش کی جو انہیں پہنچ کر رہے گی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو دس یہ حدیث صحیح ہے